السلام علیکم ورحمۃ اللہ صورت الملک آیت نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بہت برکت والی ہے وہ ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی کہ وہ بادشاہ جو سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو بہت امیر کو بہت غریب بنا دے اور بہت غریب کو بہت امیر بنا دے طاقت کو کمزور اور کمزور کو طاقتور